السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک سچی کہانی بڑی ہی عجیب و غریب کہانی ہے عنوان ہے مولا بخش اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے مریم خنسا نے تھا تو وہ ہاتھیوں جیسا ہاتھی ہی ویسی ہی شکل و صورت ویسا ہی رنگ ویسی ہی ٹانگیں ویسے ہی کان ویسی ہی سونڈ اور ویسی ہی دوم لیکن ایسے بڑے قد کاٹ کا کہ شاید ہی کوئی کسی نے اتنا بڑا ہاتھی دیکھا ہو بیٹھتا تو عام ہاتھیوں کے قد کے برابر کا ہوتا کھڑا ہوتا تو عام ہاتھی اس کا بچہ لگتا قد و قامت میں ایسا بلند و بالا ہاتھی غالباً اب تک ہندوستان کی سرزمین میں نہ پایا گیا ہوگا عمر بھی قد کی مناسبت سے کافی زیادہ تھی زیادہ عمر ہونے کے باوجود انتہائی چاق و تھا خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا خوبصورتی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا اس کی عادتیں بھی عجیب تھیں ایک طرف تو وہ اتنا شریف النفس سمجھدار اور مدب تھا کہ اسے جانور کہنا اس کی توہین محسوس ہوتی تھی دوسری طرف وہ اپنے خاص خدمت گار فیل بان کے علاوہ کسی اور کو اپنی طرف آتے دیکھتا تو ایسا سرکش ہو جاتا کہ توبہ ہی بھلی اس کی ساری تمیز اور سلیقہ رخصت ہو جاتے نہ جانے کس نے کب کیوں اور کیسے اس کا نام مولا بخش رکھ دیا تھا سب اسے مولا بخش کے نام سے ہی پکارتے یہ ہاتھی آج سے کوئی ڈیڑھ صدی قبل کئی راجوں اور بادشاہوں کے پاس رہنے اور ان کی سواری بننے کے بعد بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پاس آیا اپنی خصوصیات کی وجہ سے یہ ہاتھی بادشاہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ سواری تھا جس دن بادشاہ کو اس پر سواری کرنی ہوتی اس سے ایک دن پہلے شاہی چوبدار اسے جا کر حکم سنا دیتا کہ مولا بخش ہوشیار رہنا کل بادشاہ کو تم پر سواری کرنی ہے بس یہ کہنا تھا مولا بخش اسی وقت ہوشیار ہو جاتا فیل بان تھان سے کھول کر نزدیکی دریا جمنا کے کنارے لے جاتا دریا کے کنارے پہنچ کر مولا بخش کروٹ کے بل لیٹ جاتا فیل بان برش سے پہلے ایک طرف سے جسم کو خوب مل مل کر دھوتا اور پھر دوسری طرف سے اس کے بعد مولا بخش دوبارہ اپنی رہائش گاہ پر لایا جاتا پھر اس کی خدمت پر معمور نقش و نگار کا ماہر ایک شخص آتا اور رنگ و روغن سے ہاتھی کے جسم پر نقش و نگار سے اسے سجاتا سواری کے وقت بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے گدا کسا جاتا تاکہ کھسکے نہیں ہاتھی کی ٹانگوں میں زیور پہنائے جاتے اس کے دونوں کانوں کے نیچے نیزوں کے ترکش آویزاں کیے جاتے اور دو کمانیں دونوں کانوں میں پہنائی جاتی ایک بڑی ڈھال اس کی پیٹھ کی پچھلی طرف جمائی جاتی بادشاہ حقہ پینے کے عادی تھے لہٰذا ہر جگہ ان کے ساتھ حقے کا ساتھ ہونا لازمی تھا لہٰذا چاندی کا ایک بہت بڑا خوبصورت حقہ اپنے ساتھ تمام لازمات چمٹا چلم وغیرہ کے ساتھ مولا بخش کے سر پر رکھا جاتا ویسے تو حقہ پینا جائز نہیں ہے جب بادشاہ کی سواری کا وقت ہوتا اسے محل کے دروازے کے پاس لا کر کھڑا کر دیا جاتا اس کے ارد گرد عمرا کے ہاتھی بھی آ کر کھڑے ہو جاتے جیسے ہی ہوادار سواری میں بادشاہ محل سے برآمد ہوتے مولا بخش چیخ مار کر تین سلام کرتا اور خود ہی بیٹھ جاتا بادشاہ اور دوسروں کے بیٹھنے تک بالکل حرکت نہ کرتا مولا بخش کی مہارت کے کہ اپنے اوپر سواری کے دوران بادشاہ کا حقہ سر سے بالکل نہ گرنے دیتا یوں بادشاہ سلامت سواری کے دوران بھی حقے سے محظوظ ہوتے رہتے یہ تو بادشاہ کی خدمت کا انداز تھا لیکن جو ہی بادشاہ کی خدمت سے وہ فارغ ہوتا پھر پہلے کی طرح مست ہو جاتا بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے اٹھارہ سو اٹھاون میں انگریزوں نے ان کو گرفتار کر کے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یوں مغلوں کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا بہادر شاہ ظفر کے محل پر قبضہ ہوا تو شاہی فیل خانہ بھی انگریزوں کے پاس چلا گیا شاہی فیل خانے کے لیے نئے انگریز منتظم کا نام سینڈرس تھا مولا بخش تو بہت ہی مشہور تھا لہٰذا سینڈرس بھی اس ہاتھی میں دلچسپی رکھتا تھا لیکن ہوا یہ کہ فیل خانے کے انگریزوں کے قبضے میں آ جانے کے بعد مولا بخش نے کھانا پینا چھوڑ دیا اس کے سامنے اس کی من پسند چیزیں رکھی جاتیں لیکن وہ نگاہ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھتا اس کی ساری چستی چالاکی مستی بھی ختم ہو گئی اس کی اس حالت کی طلب سانڈرس کو بھی دی گئی اسے یقین نہ آیا اور اس نے تمام فیلبانوں کو یعنی رکھوالوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تم انگریزوں کے بدخواہ ہو لہٰذا جان بوجھ کر اسے کھانا نہیں دے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاتھی بغیر کسی بیماری کے کھانا کھانا چھوڑ دے ہم خود اسے جل کر کھانا کھلائیں گے یہ کہہ کر لڈو اور کچوریاں ایک ٹوکرے میں رکھوائیں اور مولا بخش کے پاس پہنچا مولا بخش سانڈرس کو دیکھتے ہی غصے میں آ گیا اس نے کر ٹوکرا کھینچ مارا شیرینی بکھر گئی اور ٹوکرا دور جا گرا سانڈرس کا بچنا اللہ کو منظور تھا ورنہ اگر وہ ٹوکرا اس کو لگ جاتا تو اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہاتھی کا یہ رویہ دیکھ کر سانڈرس کو بہت ہی غصہ آیا اس نے فوراً حکم دیا کہ یہ ہاتھی باغی ہے اسے نیلام کر دو بازار میں جا کر بیچ دو ہاتھی کا پرانا خدمت گزار فیلوان اسے لے کر دلی کے بازار میں پہنچا مگر کوئی اس شاہی ہاتھی کو خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا ایک پنساری نے ڈھائی سو روپے کی بولی دی اور اسی پر ہاتھی کو بیچ دیا گیا فیل بان جو ہاتھی کو اچھی طرح جانتا تھا اس کی مہار پنساری کو تھماتے ہوئے کہا لے بھائی تو انہیں ساری عمر بادشاہوں کی خدمت میں گزار دی آج تیری قسمت ہلدی کی گرا بیچنے والے کی چوکھٹ پر پھوٹ گئی نہ جانے ہاتھی کے دل پر کیا گزر رہی تھی فیلبان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کھڑے قدم سے زمین پر گرا اور چاند حق ہو گیا اور یوں ایک مشہور ہاتھی پہنچا اپنے انجام کو آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ